کفن منشی پریم چند جھونپڑے کے دوار پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامان چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر بیٹے کی جوان بیوی بدھیا پرسو ویدنا میں پچھاڑ کھا رہی تھی رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دل ہلا دینے والی آواز نکلتی کہ دونوں کلیجا تھام لیتے جاڑوں کی رات تھی پرکرتی سناٹے میں ڈوبی ہوئی سارا گاؤں اندھکار میں لئے ہوا ہوا گھیسو نے کہا معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں سارا دن دوڑتے ہو گیا جا دیکھ تو آ مادھو چڑھ کر بولا مرنا ہی ہے تو جلدی کیوں نہیں مر جاتی دیکھ کر کیا کروں گا تو بڑا بے درد ہے بے سال بھر جس کے ساتھ سکھ چین سے رہا اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی تو مجھ سے اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا چماروں کا کنبا تھا اور سارے گاؤں میں بدنام گھیسو ایک دن کام کرتا تو تین دن آرام مادھو اتنا کام چور تھا کہ آدھے گھنٹے کام کرتا تو گھنٹے بھر چلم پیتا اس لیے انہیں کہیں مزدوری نہیں ملتی تھی گھر میں مٹھی بھر بھی اناج موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی جب دو چار پھاکے ہو جاتے تو گھیسو پیڑ پر چڑھ کر لکڑیاں توڑ لاتا اور مادھو بازار میں بیچ آتا اور جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی کسانوں کا گاؤں تھا محنتی آدمی کے لیے پچاس کام تھے مگر ان دونوں کو اسی وقت بلایا جاتا جب دو آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی سنتوش کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا اگر دونوں سادھو ہوتے تو انہیں سنتوش اور دھیرے کے لیے سیم اور نیم کی بالکل ضرورت نہ ہوتی یہ تو ان کی پرکرتی تھی وچتر جیون تھا ان کا گھر میں مٹی کے دو چار برتن کے سوا اور کوئی سمپتی نہیں پھٹے چیتڑوں سے اپنی نگنتا کو ڈھانکے ہوئے جیے جاتے تھے سنسار کی چنتاؤں سے مکت قرض سے لدے ہوئے گالیاں بھی کھاتے مار بھی کھاتے مگر کوئی بھی کم نہیں دین اتنے کہ وصولی کی بالکل آشا نہ رہنے پر بھی لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے مٹر آلو کی فصل میں دوسروں کے کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر کھا لیتے یا دس پانچ اوکھ اکھاڑ لاتے اور رات کو چوستے گھیسو نے اسی آکاش رتی سے ساٹھ سال کی عمر کاٹ دی اور سپوت بھی باپ ہی کے پد شنہوں پر چل رہا تھا بلکہ اس کا نام اور بھی اجاگر کر رہا تھا اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھ کر آلو بھون رہے تھے جو کسی کھیت سے کھود لائے تھے گھیسو کی استری کا تو بہت دن ہوئے دیہانت ہو گیا تھا مادھو کا بیاہ پچھلے سال ہوا تھا جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں ویوستھا کی نیو ڈالی تھی اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب ہو گئے بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے کوئی کاریہ کرنے کو بلاتا تو نربیاج بھاؤ سے دگنی مزدوری مانگتے وہی عورت آج پرسو ویدنا سے مر رہی تھی اور یہ دونوں شاید اس انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئیں گھیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا جا جا کر دیکھ تو آ کیا دشا ہے اس کی چڑیل کا فساد ہوگا اور کیا یہاں تو اوجھا بھی ایک روپیہ مانگتا ہے مادھو کو بھے تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گھیسو آلوؤں کا بڑا بھاگ صاف کر دے گا بولا مجھے وہاں جاتے ڈر لگتا ہے ڈر ڈر کس بات کا میں تو یہی ہوں نا تو تم ہی جا کر دیکھو نا میری عورت جب مری تھی تو میں تین دن تک اس کے پاس سے ہلا تک نہیں اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں جس کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا آج اس کا اگڑا ہوا بدن دیکھوں اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی میں سوچتا ہوں کوئی بال بچہ ہوا تو کیا ہوگا سونٹھ گڑ تیل کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں سب کچھ آ جائے گا بھگوان دیں تو جو لوگ ایک پیسہ نہیں دے رہے وہ ہی کل بلا کر روپے دیں گے میرے نو لڑکے ہوئے گھر میں کبھی کچھ نہ تھا مگر بھگوان نے کسی نہ کسی طرح بیڑا پار ہی لگایا جس سماج میں رات دن محنت کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے بہت اچھی نہ تھی اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی دربلتاؤں سے لابھ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ سمپن تھے وہاں اس طرح کی منوتی کا پیدا ہو جانا کوئی اچرج کی بات نہ تھی ہم تو کہیں گے گھیسو کسانوں سے کہیں زیادہ وچاروان تھا اور کسانوں کے وچار شونیہ سموہ میں شامل ہونے کے بدلے بیٹھک بازوں کی کتست منڈلی میں جا ملا تھا ہاں اس میں یہ شکتی نہ تھی کہ بیٹھک بازوں کے نیم اور نیتی کا پالن کرتا اس لیے جہاں اس کی منڈلی کے اور لوگ گاؤں کے سرگنا اور مکھیا بنے ہوئے تھے اس پر سارا گاؤں انگلی اٹھاتا تھا پھر بھی یہ تسکین تو تھی کہ اگر وہ فٹے حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کی سی جی توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی اور اس کی سرلتا اور نریہتا سے دوسرے لوگ بیزا فائدہ نہیں اٹھاتے دونوں آلوؤں کو نکال نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اتنا صبر نہ تھا کہ ٹھنڈا ہو جانے دیں کئی بار تو دونوں کی زبانیں جل گئیں چھل جانے پر آلو کا باہری حصہ بہت زیادہ گرم نہ معلوم ہوتا لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان حلق اور تالو کو جلا دیتا تھا اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ جلد سے جلد اندر پہنچ جائے جہاں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھے اس لیے دونوں جلد جلد آلو نگل جاتے حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے گھیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں بیس سال پہلے وہ گیا تھا اس بارات میں اسے جو ترپتی ملی تھی وہ اس کے جیون میں ایک یاد رکھنے لائق بات تھی اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی وہ بولا وہ بھوج نہیں بھولتا تب سے پھر اس طرح کا کھانا اور بھر پیٹ نہیں ملا لڑکی والوں نے سب کو بھر پیٹ پوڑیاں کھلائی تھیں سب کو چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائیں اور اصلی گھی کی چٹنی رائتا تین طرح کے سوکھے ساگ ایک رسے دار ترکاری دہی چٹنی مٹھائی اب کیا بتاؤں کہ اس بھوج میں کیا سواد ملا کوئی روک ٹوک نہیں تھی جو جی چاہے کھاؤ جتنا جی چاہے کھاؤ جو چیز چاہو مانگو اور جتنی چاہے کھاؤ لوگوں نے ایسا کھایا ایسا کھایا کہ کسی نے پانی نہ پیا مگر پروسنے والے ہیں کہ پتل میں گرم گرم گول گول سواست کچوڑیاں ڈال دیتے ہیں منع کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے پتل پر ہاتھ روکے ہوئے ہیں مگر وہ ہیں کہ دیے ہی جاتے ہیں اور جب سب نے منہ دھو لیا تو پان اور الائچی بھی ملی مگر مجھے پان لینے کی کہاں ست تھی کھڑا نہ ہوا جاتا تھا چٹ پٹ کر کے اپنے کمبل پر لیٹ گیا ایسا دل دریا تھا وہ ٹھاکر مادھو نے ان پدارتھوں کا من ہی من مزہ لیتے ہوئے کہا اب ہمیں کوئی ایسا بھوج نہیں کھلاتا اب کوئی کیا کھلائے گا وہ زمانہ دوسرا تھا اب تو سب کو کفایت سوچتی ہے شادی بیاہ میں مت خرچ کرو کریا کرم میں مت خرچ کرو پوچھو غریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے بٹورنے میں تو کمی ہے نہیں ہاں خرچ میں کفایت سوچتی ہے تم نے ایک بیس پوڑیاں کھائی ہوں گی نہیں بیس سے زیادہ کھائی تھی میں تو پچاس کھا جاتا پچاس سے کم تو میں نے بھی نہ کھائی ہوں گی اچھا پٹھا تھا تو تو میرا آدھا بھی نہیں ہے آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈالے سو رہے جیسے دو بڑے بڑے اجگر گینڈلیاں مار کر پڑے ہوئے ہوں اور بدھیا ابھی تک کرا رہی تھی سویرے مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی استری ٹھنڈی ہو گئی تھی اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں پتھرائی ہوئی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں ساری دیہ دھول سے لت پت تھی اس کے پیٹ میں ہی بچہ مر گیا تھا مادھو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس گیا اور پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کرنے اور چھاتی پیٹنے لگے پڑوس والوں نے یہ رونا دھونا سنا تو دوڑے ہوئے آئے اور پرانی مریادا کے انوسار ان ابھاگوں کو سمجھانے لگے مگر زیادہ رونے پیٹنے کا اوسر نہ تھا کفن کی اور لڑکی کی اصلی فکر کرنی تھی گھر میں تو پیسہ اس طرح سے غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے میں سے ماس باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کے زمیں کے پاس گئے وہ ان دونوں کی صورت سے نفرت کرتا تھا کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں سے پیٹ چکا تھا چوری کرنے کے لیے وعدہ کر کے کام پر نہ آنے کے لیے پوچھا کیا ہے بے گھسوا روتا کیوں ہے اب تو تو کہیں دکھلائی بھی نہیں دیتا معلوم ہوتا ہے اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتا گھیسو نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا سرکار بڑی بپتی میں ہوں مادھو کی گھر والی رات کو گزر گئی رات بھر تڑپتی رہی سرکار ہم دونوں اس کے سرانے بیٹھے رہے دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کچھ کیا مدا وہ ہمیں دگا دے گئی اب کوئی ایک روٹی دینے والا بھی نہ رہا مالک تباہ ہو گئے گھر اجڑ گیا آپ کا غلام ہوں اب آپ کے سوا کون اس کی مٹی پار لگائے گا ہمارے ہاتھ میں تو جو کچھ تھا وہ سب کچھ دوا دارو میں اٹھ گیا سرکار ہی کی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی آپ کے سوا کس کے دوار پر جاؤں زمیندار صاحب دیالو تھے مگر گھیسو پر دیا کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا جی میں تو آیا کہہ دیں چل دور ہو یہاں سے یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا آج جب گرز پڑی تو آ کر خوشامت کر رہا ہے حرام خور کہیں کا بدماش لیکن یہ کرودھ یا دنڈ کا اوسر نہ تھا جی میں کڑتے ہوئے دو روپے نکال کر پھینک دیے مگر سانتونا کا ایک شبد بھی منہ سے نہ نکلا اس کی طرف تک نہیں جیسے سر کا بوجھ اتارا ہو تب زمیندار صاحب نے دو روپے دیے تو جا کر گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کا ساہس کیسے ہوتا گھیسو زمیندار کے نام کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا جانتا تھا کسی نے دو آنے دیے کسی نے چار آنے ایک گھنٹے میں گھیسو کے پاس پانچ روپے کی اچھی رقم جمع ہو گئی کہیں سے اناج مل گیا کہیں سے لکڑی اور دوپہر کو گھیسو اور مادھو بازار سے کفن لے آنے کو چل دیے ادھر لوگ بانس وانس کاٹنے لگے گاؤں کی نرم دل استریاں آ آ کر لاش دیکھتی اور اس کی بے کسی پر دو بوند آنسو گرا کر چلی جاتی بازار میں پہنچ کر گھیسو بولا لکڑی تو اس کے جلانے بھر کو مل گئی کیوں مادھو ہاں لکڑی تو بہت ہے اب کفن چاہیے مادھو بولا ہاں تو چلو آؤ کوئی ہلکا سا کفن لے لیتے ہیں ہاں اور کیا لاش اٹھاتے اٹھاتے رات ہو جائے گی رات کو کفن کون دیکھتا ہے کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیتھڑا بھی نہ ملے اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے اور کیا رکھا رہتا ہے یہی پانچ روپے پہلے ملتے تو کچھ دوا دارو کر لیتے دونوں ایک دوسرے کے من کی بات تاڑ رہے تھے بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے کبھی اس بجاج کی دکان پر گئے کبھی اس دکان پر اس طرح طرح طرح کے کپڑے ریشمی اور سوتی دیکھتے ہوئے مگر یوں دیکھے کہ کچھ جچا نہیں یہاں تک کہ شام ہو گئی تب دونوں نے جانے کس دیوی پریرنا سے ایک مدھوشالا کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور جیسے کسی پورو نشچت ویوستھا سے اندر چلے گئے وہاں ذرا دیر دونوں اسمنجس میں کھڑے رہے پھر گھیسو نے گدی کے سامنے جا کر کہا ساہو جی ایک بوتل ہمیں دے دینا اس کے بعد کچھ چکھونا آیا تلی ہوئی مچھلی آئی اور دونوں برآمدے میں بیٹھ کر شانتی پوروک پینے لگے کئی کجیاں تابڑ توڑ پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے گھیسو بولا کفن لگانے سے کیا ملتا آخر جل ہی تو جاتا کچھ بہو کے ساتھ تو نہ جاتا مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا مانو دیوتاؤں کو اپنی نشپاپتا کا ساکشی بنا رہا ہو دنیا کا دستور ہے نئی لوگ بامنوں کو ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں کون دیکھتا ہے پر لوگ میں ملتا ہے یا نہیں بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے پھونکیں ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے لیکن لوگوں کو کیا جواب دو گے لوگ پوچھیں گے نہیں کفن کہاں ہے گھیسو ہنسا ابھی کہہ دیں گے کہ روپے کمر سے کھسک گئے بہت ڈھونڈا پر ملے نہیں لوگوں کو وشواس نہ آئے گا لیکن پھر وہی روپے دے بھی دیں گے مادھو بھی ہنسا اس انپیکشت سوبھاگیہ پر بولا بڑی اچھی تھی بیچاری مری تو خوب کھلا پلا کر آدھی بوتل سے زیادہ اڑ گئی گھیسو نے دو سیر پوڑیاں منگائی چٹنی اچار کلیجیاں شراب کھانے کے سامنے ہی دکان تھی مادھو لپک کر دو پتلوں میں سارے سامان لے آیا پورا ڈیڑھ روپیہ خرچ ہو گیا صرف تھوڑے سے پیسے بچے رہے دونوں اس وقت شان میں بیٹھے پوڑیاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو نہ جواب دہی کا خوف تھا نہ بدنامی کی فکر ان سب بھاؤناؤں کو انہوں نے بہت پہلے ہی جیت لیا تھا گھیسو دارشنک بھاؤ سے بولا ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پنیہ نہ ملے گا مادھو نے شردھا سے سر جھکا کر تصدیق دی ضرور سے ضرور ہوگا بھگوان تم انتریامی ہو اسے بیکنٹھ لے جانا ہم دونوں ہردے سے آشرواد دے رہے ہیں آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا ایک کھڑ کے بعد مادھو کے من میں شنکا جاگی بولا کیوں دادا ہم لوگ بھی ایک نہ ایک دن وہاں جائیں گے ہی گیسو نے اس بھولے بھالے سوال کا کچھ اتر نہ دیا وہ پرلوک کی باتیں سوچ کر اس آنند میں بادھا نہیں ڈالنا چاہتا تھا جو وہاں ہم لوگوں سے پوچھے کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہیں دیا تو کیا کہو گے کہیں گے تمہارا سر پوچھے گی تو ضرور تو کیسے جانتا ہے کہ اسے کفن نہ ملے گا تو مجھے ایسا گدھا سمجھتا ہے ساٹھ سال کیا دنیا میں گھاس کھودتا رہا ہوں اس کو کفن ملے گا اور بہت اچھا ملے گا مادھو کو وشواس نہ آیا بولا کون دے گا روپے تو تم نے چٹ کر دیے وہ تو مجھ سے پوچھے گی اس کی مانگ میں سندور تو میں نے ڈالا تھا کون دے گا بتاتے کیوں نہیں وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کی دیا ہاں اب کی روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے جیوں جیوں اندھیرا بڑھتا جاتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی مدوشالہ کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی کوئی گاتا تھا کوئی ڈینگے مارتا تھا کوئی اپنے سنگی کے گلے لپٹ جاتا تھا کوئی اپنے دوست کے منہ میں کلڑ لگائے دیتا تھا وہاں کے واتاورن میں سرور تھا اور ہوا میں نشہ کتنے تو یہاں آ کر ایک چلو میں مست ہو جاتے تھے شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا ان پر نشہ کرتی تھی جیون کی بادھائیں یہاں کھینچ لاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ جیتے ہیں یا مرتے ہیں یا نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کر چسکیاں لے رہے تھے سب کی نگاہیں ان کی اور جمی ہوئی تھی دونوں کتنے بھاگیہ کے بلی ہیں پوری بوتل بیچ میں ہیں بھر پیٹ کھانا کھا کر مادھو نے بچی ہوئی پوڑیوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکھاری کو دے دیا جو کھڑا ان کی اور بھوکھی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور دینے کے گورو آنند اور الاس کا اپنے جیون میں پہلی بار انوبھو کیا گھیسو نے کہا لے جا خوب کھا اور آشیرواد دے جس کی کمائی ہے وہ تو مر گئی لیکن تیرا آشرواد اسے ضرور پہنچے گا روئیں روئیں سے آشرواد دے بڑی گاڑھی کمائی کے پیسے ہیں مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وہ بیکنٹھ میں جائے گی دادا بیکنٹھ کی رانی بنے گی گھیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے اللہس کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا ہاں بیٹا بیکنٹھ میں جائے گی کسی کو ستایا نہیں کسی کو دبایا نہیں اور مرتے مرتے ہماری زندگی کی سب سے بڑی لالسا پوری کر گئی وہ نہ بیکھنٹ میں جائے گی تو کیا موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ کو دھونے کے لیے گنگا میں نہاتے ہیں اور مندروں میں جل چڑھاتے ہیں شردھالوتا کا یہ رنگ ترنت بدل گیا استھرتا نشے کی خاصیت ہے دکھ اور نراشا کا دور ہوا اب مادھو بولا مگر دادا بیچاری نے زندگی میں بہت دکھ بھوگا کتنا دکھ جھیل کر مری وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا چیخیں مار مار کر رونے لگا گھیسو نے سمجھایا کیوں روتا ہے بیٹا خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی اس جنجال سے چھوٹ گئی بڑی بھاگیوان تھی جو اتنی جلدی موہ مایا کا بندھن توڑ گئی ٹھگنی کیوں نینا جھمکاوے ٹھگنی پیکڑوں کی آنکھیں ان کی اور لگی ہوئی تھی اور یہ دونوں اپنے دل میں مست گائے جاتے تھے پھر دونوں ناچنے لگے اچھلے بھی اور کودے بھی گرے بھی مٹکے بھی بھاؤ بھی بتائے اور ابھینو بھی کیے اور آخر نشے میں مدمست ہو کر وہیں گر پڑے